شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق شہید یہ حکم نمبر کیا ہے چھ پانچ حکم آ گئے تھے پھر ان کے تتیمے تھے کیا تھے اب حکم نمبر کیا ہے جی چھ ہے میرے محترام آپ سفر میں جا رہے ہیں تو ایک ہم سفر کو آپ کہتے ہیں یار مجھے پانچ سو روپے کی ضرورت ہے مجھے دے دو وہ کہتا ہے پانچ سو روپے تو دیتا ہوں لیکن مجھے تیرے اوپر اعتماد نہیں ہے دے گا یا نہیں دے گا یہ جو گھڑی تو نے پہنی ہوئی ہے نا ایک ہزار روپے یہ میرے پاس رہن رکھو کیا رہن رکھنا بھی جائز ہے یہ بھی صحیح ہے بات ہی سمجھ اور اگر اعتماد کر لو تو کر لو اے سمجھ رہا رکھو پھر بھی تمہاری مرضی یہ حکم نمبر کتنی ہے چھ بیان رہن نون ہا کے بعد والی اور اگر ہو تم سفر کے اندر اور نہیں پاتے تم کاتب کو ریحان اس سے پہلے مبتدا معذوف ہے مشروع مشرو ریحان پھر شریعت کے اندر یہ ہے مشروع ریحان و مقبوضہ رہنے ہوں قبض کی ہوئی رہن کے اندر قبض کر لو گھڑی مڑی فین آمنا بس اگر اعتبار کرے بعض تمہارا بعض پہ تو رہن کی ضرورت نہیں پس چاہیے ادا کرے وہ شخص جو اعتبار کیا گیا تھا اللہ زی وہ تو نہ کری جیرے کو مدیون جس کے سر پہ قرض ہے تو مدیون کو چاہیے کہ قرض ادا کر دے کہ دیکھو اس نے اعتبار تو کیا تھا نا رہن بھی نہیں رکھی تھی پس ہی ادا کرے وہ شاہ جو اعتبار کیا گیا تھا مدیون امانت ہو یا امانت بمن دین قرضے کو ادا کرے یا قرضے کو امانت اس لیے کہا گیا کہ دیکھو جیسے امانت کے اندر کوئی رہن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھو جب اس نے رہان بھی نہیں رکھی تھی تو ایسے سمجھو گے امانت اس نے آپ کو دے دی اور چاہیے ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے بلا تک تم شہادہ حکم نمبر سات اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو اور جس نے چھپایا اس کو فینس کل گو اس کا دل گناہ گار ہے تم بھی اصل تو ہے دل اصل کیا ہے جی حدیث پاک میں ہے نا دل بادشاہ ہے آزاد کا فرمایا میرے آقا نے کہ انسان کے وجود کے اندر ایسا ٹکڑا ہے کہ زا سال و حد سال و حت جا سدو ویزا فصد وضل اللہ واحل دل بدر ساور کے حج اکبار گناہ گار ہے دل اس کا قبل ماتا اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کے احکام بتائے ہیں یا نہیں معاشرت ہے تجارت ہے لین دین ہے قرآن پاک ہر قسم کی رہبری کرتا ہے کیسے بہترین قوانین ہیں لاہ سماوات و مافل عرب میرے محترام وہی دعوی توحید بار بار آ رہا ہے تو یہ بیان توحید کتنی دفعہ دیا چوتھی دفعہ لکھ لو بیان توحید چوتھی بار جس میں کمالات ثلاثہ کا ذکر ہے بیان توحید چوتھی بات جس میں کمالات ثلاثہ کا ذکر ہے یہ کمالات ثلاثہ کیا ہیں ملک نمبر ایک علم نمبر دو قدرت نمبر تین ملک علم قدرت ہم سب اللہ کے ملک میں ہیں اللہ ہمارا کیا ہے جی مالک اللہ عالم ہے اللہ قادر ہے ملک علم قدرت کہ للہ معاف سماوات معاف کہ جہاں کس کا بیان ہے بین تبدو معافیان فضا تو آ سب بہ اللہ یہ کس کا بیان ہے جی چلو کل شہن قدیر کس کا بیان ہے قدرت کا اللہ ہی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اور اگر ظاہر کرو تم ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں یا چھپاؤ ان کو محاسبہ کرے گا تم سے ساتھ اس کے اللہ اب یہاں ایک اشکال ہے جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کریں تو محاسبہ ہے لیکن ہم چھپائیں تو محاسبہ ہے وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جو وساوس پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی معافہ نہیں ہے حدیث میں ہے دل کے بساست میں تو اب پر ہاشا لکھو کہ دل کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا اور ان پہ محاسبہ ہے وہ کون سی چیزیں ہیں لکھو عقائد فاسدہ عقائد فاسدہ دل کے اندر عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے شہباز قلندر جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے جی آ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ غائب دان ہیں مددگار ہیں اس قسم کے غلط عقیدے دل کے اندر رکھو تو محاسبہ ہو گئے نہیں تو دل کے اندر پوشیدہ چیز مراد کیا ہیں عقائد فاصدہ نمبر دو کو اخلاق زمیمہ اخلاق اے برے اخلاق مثال طور کسی کے ساتھ آپ نے بغض رکھا ہوا ہے کیا تو اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اور بغض کوئی بس وسا تو نہیں نا کہ آمدن بغض رکھتے ہو یا حسد رکھتے ہو یا کیا حسد رکھتے ہو عقائد پاسدہ اخلاق زمینہ نمبر تین لکھو عزم معاشی ایک ہے گناہ کا صرف خیال آ جائے وسو اس پہ کوئی گرفت نہیں یہ کیا ہے عزم معاشی کہ اپنی طرف سے پورا عزم بل جزم ہے دل کے اندر کیا کر لیا ہے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے چوری کرنی ہے کسی کو بتاتا ہی نہیں لیکن چوری کرنے کے لیے جب گیا نا تو کتا بھونک رہا تھا پھر واپس آ گیا اس کا گناہ ہوگا نہیں زنا کے لیے گیا کتا بھاؤں کا یہ واپس آ گیا یہ آج میں ماس کیا ہے سمجھے جی فیا پھر شاہ پس بخشے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا جس کو چاہے گا بلّہ شین کدی آمن رسول بما ان ضلع مد ہے مومنین مومنین کی تعریف ہے اور اس سے پہلے یہ سمجھیے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آئے تھے نا وائن تبدو معافی فوسگ موتو یا سب گم بہلا تو صحابہ کرام نے ابتدا میں یہی سمجھا تھا کہ ہمارے وساوس پہ کیا ہوگی گرفت ہوگی تو حضور کی خدمات میں پیش ہوئے عرض کیا حضرت یہ کیا ہے وساوس پہ گرفت ہوگی آپ نے فرمایا تم بڑی اسرائیل کی طرح کھود کرید مت کرو جیسے انہوں نے گائے کے متعلقہ کی تھی خود قریت خود قریت مت کرو ابھی کہہ لو سمینا و اطانا غفرانہ کا یہ کہہ لو سمینا و اطانا و غفرانہ کا یہ کہہ لو تو انہیں سمینا اطانا غفرانہ کا جب کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے آمن رسول سے یہ ناز کی تم نے ایمان بھی لاؤ سمینا اطانا آگے ہے نا سمینا و تانہ پھر لا یکلف اللہ نفسنی اللہ غصہ سے فرما دیا کہ تکلیف ان عقائد و اعمال کی دی جاتی ہے جو انسان کی گاؤں اختیار میں وساوس انسان کے اختیار میں ہیں ان کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ عقائد فاصلہ کیا ہیں اختیار میں بغض و حسد کیا ہے احتاج میں معاشی اختیار میں اور جواب دے دیا گیا آمن رسول و مد مومنی لکھو اصل مقصود ہے مد مومنین آمن رسول بطور کس کے ہے تمہید کے ایمان لا رسول ساتھ اس چیز کے کہ اتارے کی طرف اس کے اس کے رب کی طرف سے اور مومن بھی کیا لائے ایمان لائے میرے محترام بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو آمنا صدق نہ کہا کرو نو میں و بہی بلا نہ سولان کیفیت ہے اللہ تعالیٰ مستویر العرش ہیں یا نہیں تو کیفیت کا سوال کرو گے نہیں آبن اللہ کلا کل آبن تفسیر ہے ماکبل کی ہر ایک میں سے ایمان اللہ سات اللہ کے فرشتوں کے کتابوں کے رسولوں کے لال و فرے کو کیفیت ایمان کیفیت ایمان اور اس سے پہلے قائلین کا لفظ مقدر ہے قائلین اللہ نفرے کو کہنے والے ہیں کہ نہیں تفریق کرتے ہم درمیان کسی ایک اس کے رسولوں سے ایک کس تفریح کی نفی ہے تفریق ایمانی کی یا تفریق فضائل کی بتائیے ہاں تفریق ایمانی کی نفی ہے کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے باقی فضائل تو تفریق ہے تل کرو سلو فضل والا بات پکا اور کہتے ہیں مومن سمینا سمے تھکانا غفرانہ کا سے پہلے کیا معذوف ہے نت لو غفرانہ کا نت لوب مقدر ہے طلب کرتے ہم تیری بخشش پہ ہمارے پروردگار بھائی تیری طرف جو ہے جب یہ کہا نا صاحب کرام نے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میاں وساوس مراد نہیں ہے لا یو کو یہ جواب ملا یا نہیں ان کا نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ کسی جی کو مگر موافق طاقت اس کی کہ تو اس آیت نے بترا دیا کہ پہلے سے مراد وساوس نہیں ہے اختیاری چیزیں ہیں کیا اور کون سی چیزیں ہیں جو میں نے تین لکھائی ہیں عقائد پاسرہ اخلاق زمین عزم واپسی چلیے جی۔ <clears throat> نئی تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جی کو مگر موافق طاقت اس کے لہا اجر و ماں کا کافت ماں کا صبر سے پہلے کیا مقدر ہے لام نفے کے لیے ہے نا واسطے اس نفس کے ثواب ہے اس کا جو کمایا من الخیر ماں سے پہلے آجر مقدر ہے اور کاسابت کے نیچے کا لکھنا ہے من الخیر واسطے اس کے ثواب ہے اس کا جو کسب کیا خیر و علیہ وزر و ماکتا صاحب اور اس کے اوپر بوجھ ہے گناہ ہے سمجھے اور اس نفس کے اوپر بوجھ ہے گناہ وزر من گناہ اس کام کا جو کمایا من شر ایک تصبات کے نیچے کا کیا لکھو شر جو شر کما رہا ہے نا اس کا بوجھ ہے گناہ کا بوجھ ہے اس کے سر پہ نیکی کے لیے کیا فرمایا سا بات اور برائی کے لیے کیا فرمایا ایک کا سا بات کیونکہ عام طور پہ برائیوں کے اندر کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے آپ نماز پڑھیں وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ جائیں ہاں کسی عورت اور لڑکے کے اوپر عشق لگاؤ تو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے ہاں بھوت بنے پھرتے ہو پاگل کے بیٹے بنے پھرتے ہو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو یا نہیں تو وہاں ایک پیسہ بات ہوتا ہے ربنا لا تو تلقین ادعیہ اب دعاؤں کی تلقین کی گئی آخر کے اندر سورت بکرا ختم ہو رہی ہے اور دعاؤں کی تلقین ہے تلقین ادعیہ دعا نمبر ایک ربنا سے پہلے کولو مقدر ہے کولو ربنا اے مومنو کہو اے ہمارے پروردگار نہ مواخذہ کر تو ہم پہ ہماری بھول چوکا نہ گرفت پہ اگر بھول جائیں یا چوک جائیں بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے بالکل بھول گئے پتہ ہی نہیں جگہ روزہ ہے کھا پی لیا تو اس پہ ہے معاوضہ یا روزہ تو یاد ہے لیکن کلی کرنے لگے اور پانی اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا اس کے اندر ربنا ولا تحمل علینا یہ دعا نمبر کتنی ہے جی دو نیچے لکھ لو رف تکلیف شرعی اے اللہ جو شریعت کی تکلیفیں ہیں نا بھاری بھاری تو ہم سے دور فرما دیجیے پہلی امتوں کے اوپر تکلیفیں جو تھیں نا شری بھاری تھیں یا نہیں کپڑا پلیت ہو جاتا کاٹنا پڑتا ایسا میں اور اس قسم کی زکاتیں وغیرہ ہوتی تھیں ان کو رکھتے تھے آگ جلا جاتی نہ جلاتی تو رسوئی ہوتی کافی چیزیں تھیں نا ہمارے یہ تو پردہ پوشی ہے تو پہلی امتوں کے اوپر جو آکام شاہ کا نازل ہوئے اے اللہ ہمارے اوپر وہ نہ رف تکلیف شرعی اور نہ رکھ تو ہمارے اوپر بوجھ اس طرح کا منع تکالیف شریعہ کا جیسا کہ رکھا تو نے اس کے اوپر ان لوگوں کے جو ہم سے پہلے تھے اس دعا کے اندر کیا تھا جی رف تکلیف شری ربنا بلا تو ہم ملنا یہ دعا نمبر تین ہے رف تکلیف تکوینی اے اللہ تکوینی طور پہ بھی ہم کو سخت تکلیفیں نہ دیں تکوینی طور پہ بھی ہم کو سخت تکلیفیں نہ دیں مصرا ہم دشمن کی پکڑ میں آ جائیں خدا نہ خواستہ کہاں آ جائیں دشمن کی پکڑ میں آ جائیں خدا نہ خواستہ تو پھر دشمن کتنی تکلیفیں دیتا ہے آنکھوں میں تیزاب ڈالتا ہے تکالیف کیا ہیں تکوین اے اللہ ہمارے اوپر ایسے تکلیف تکوین ہی نہ ڈال کہ ہم دشمن کی گرفت میں آ جائیں تو اتنی تکلیفیں دے کہ ہماری چیخیں نکل جائیں برداشت نہ کر سکیں تو یہ بھی خاص کر دعا مانگی کر ربنا لا تجعلنا فتنا تل قوم ظالمین ہے نہیں آ قوم ظالمین کے لیے تختہ مشق ہم کو نہ بنانا یہ ہے دعا نمبر تین اے ہمارے پروردگار نہ اٹھوا ہم سے وہ تکالیف تکوین یا کہ نہیں طاقت واسطے ہمارے ساتھ اس کے دعائیں کتنی تھیں جی تین آپ تینوں دعاؤں کے میں ہیں تین دعائیں تھیں اور تینوں دعاؤں کے کیا ہیں میں ہیں واف و نا تتیمہ دعا نمبر ایک واف و نا اے اللہ معاف فرما دیجیے ہم سے ہمارے نسیان کو اور خطا کو لنا یہ دوسری دعا کا تتیمہ ہے دوسری دعا کا تتیمہ ہے اے اللہ ہم سے درگزر فرما بخشش فرما ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ رکھ پہلی امتوں والے ورحمنا یہ کس دعا کا تتیمہ ہے جی تیسری دعا پہ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے ہمارے اوپر رام فرما خصوصی ہمیں دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ دے انت مولانا تو ہی تو ہمارا کار ساز ہے تیرے سوا ہمارا کار ساز کون ہے ہے کوئی کار ساز تو ہی ہمارا کار ہے ایوب کا شافی تو یونس کا تھا ساتھی تو مشکل گھڑی کافی ہی تو تیرے سوا میرا کون ہے مشکل کشا میرا کون ہے تو ہی بتا میرا کون ہے تیرے سوا تو میرا کوئی نہیں انت مولانا فن سر نال القوم کافری یہ دعا نمبر چار ہے پہلے تین دعائیں تھیں اور ان کے کتنی تتیمیں تھے چوتھی دعا ہے پس مدد کر ہماری قوم کافرین کے بار بار کہہ دو پن سرنا نال انت مولانا پن مولانا نال سرنا کا آج کل ضرورت ہے اس دعا کی ہے زیادہ انت مولانا اور اس کا میں نے ترجمہ کیا کیا ہے اے میرے مشکل کشا حاجت روا پروردگار کہ انت مولانا ہے یا نہیں کرتباہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بار یہ فن سننا کامل کافرین ہے ہمیں ہماری مدد کر رہے ہیں بات ہے الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم یا اللہ یا اللہ اللہ مینا نسل ولا فلا فی دیننا اللہ مستر شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات سید البشر من کل منیر لقد اسلحی القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہیدِ اسلام ڈاٹ کام